حسین بن عراق بن مالک نے اپنے والد عراق بن مالک سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مذکورہ بالا حدیث کے معنی بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو پچہتر